حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند دبا سے قرآن مرید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باسٹھ